ایک اہم نقطہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بڑا اہم نقطہ سمجھایا وہ نقطہ پڑھ کر روح نے غم کی ہچکی لی اور آنکھیں پانی میں ڈوبنے لگیں فرمایا اللہ کے گھر کا زیادہ سے زیادہ طواف کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے اور اس کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں ہاں سچ فرمایا بہت اونچی بات فرمائی رکاوٹیں آ جاتی ہیں پہاڑوں سے بھی بڑی اور رات سے بھی تاریک پھر آدمی نہیں جا سکتا نہیں جا سکتا اس لیے جن خوش نصیبوں کو وہاں کی حاضری نصیب ہو جائے وہ اس نقطے کی قدر کریں بازاروں خریداریوں ملاقاتوں اور فضولیات میں وقت ضائع نہ کریں اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں حرم شریف کی ایک نماز کسی انسان کی چون سال کی نمازوں کے برابر ہے وہاں کا ایک لا الہ الا اللہ ایک لاکھ لا الہ الا اللہ کے برابر اور ایک بار کا سبحان اللہ ایک لاکھ بار سبحان اللہ پڑھنے کے برابر ہے